سیدنا کعب بن اجرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول یہ معرفت تو ہم حاصل کر چکے ہیں کہ آپ پر سلام کیسے بھیجا جائے اب سوال یہ ہے کہ درود بھیجنے کا کیا طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کہا کرو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کما صلی علی ابراہیم انک حمید المجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم انک حمید المجید حدیث نمبر 1803 مسند احمد